خارجہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جگہ سنا تھا وہ کہتے تھے کہ سورہ نساء کی یہ آیت کریمہ وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا سورہ فرقان کی آیت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ سے چھ ماہ بعد نازل ہوئی ہے سننے ابو تابوت حدیث نمبر چار ہزار دو سو بہتر